الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله غرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله اللہ صدق اور نہ قسموں کو ڈھال بناؤ اس بات کے لیے کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور بری چیزوں سے نہیں بچو گے لوگوں کے درمیان سلو نہیں کراؤ گے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللہ تعالی معاخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری لغو قسم کی قسموں پر لیکن ان قسموں کا مواخذہ فرمائے گا جن قسموں کے ساتھ تمہارے دل کا ارادہ متعلق تھا اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بردبار ہے مسائل چل رہے ہیں کل کے سبق میں ازدواجی مسئلہ بیان ہوا تھا اور آج کے سبق میں قسموں کے متعلق بات ہے جو عام معاشرے اور ماحول کے اندر انسان قسمیں کھاتا رہتا ہے اس کا ذکر ہے تو اوپر تو عورتوں کی بات ہو رہی تھی کوئی غسل اور پاکی ناپاکی کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد قسم کی بات ذکر کر دی یہ عجیب سا موضوع ہے کہ کوئی بظاہر ربط نہیں نظر آ رہا کہ اوپر تو ایز و نفاس کی بات ہے اور اس سبق کے اندر بیان کر دیا کہ قسم نہ کھایا کرو اور کھاؤ تو اس کی یہ ترتیب ہوتی ہے آنے سو جاؤ تو کفارہ دینا ہے کون سی قسم پر معاوضہ نہیں کون سی پر ہے تو بظاہر قسم کا سابقہ مضمون کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے لیکن علماء نے یہ ربط بیان کیا ہے کہ جس کی معاونت انسان کے ذمہ ہوتی ہے نا جیسے شوہر کے ذمہ بیوی کا نان و نفقہ وغیرہ ہے ایسی کسی بڑے کا کے ذمہ اپنے ماتحت لوگوں کا نان و نفقہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی ناراضگی کی وجہ سے لوگ اپنے ماتحتوں کے بارے میں قسمیں بھی کھا لیتے ہیں کہ فلانی چیز اب تم اس طرح لڑائی جھگڑا کرتی ہو نا جیسے شوہر بیوی کو کہتا ہے تم اس طرح بے ادب پیش آتی ہو لڑائی جھگڑا کرتی ہو تو قسم اٹھا لیتا ہے کہ فلانی چیز آئندہ تو میں بالکل نہیں دوں گا تو اس وجہ سے قسم کا اوپر والے مضمون کے ساتھ ربط اور تعلق ہے کہ جہاں اکٹھا رہنا ہوتا ہے کوئی کسی کے زیر پرورش ہوتا ہے زیر معاونت اور کفالت ہوتا ہے کبھی ناراضگی کی وجہ سے کوئی شخص قسم بھی کھا سکتا ہے کہ میں تمہارا آئندہ جو فلانا فلانا خیال کرتا ہوں نہیں کروں گا اور قسم اٹھا لیتا ہے تو اس پر یہ فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ایسا نہ کرو بس یوں قسم نہ کھاؤ کہ ہم نیکی نہیں کریں گے ہم فلانے برے کام سے نہیں بچیں گے سلو نہیں کریں گے یوں نہ کرو کبھی کبھی ایسی بات ہو بھی جائے جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور بات ہے کہ آپ کے زیر کے خالق تھے مستہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تہمت لگانے والے ساتھیوں کے ساتھ ویسی بات میں بات کر دی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی ہاں، جس کو ولاقت الفضل منکم والسعات ان الدول القربہ نے بیان کیا ہے کہ میں آئندہ مستا کا خرچہ نہیں دوں گا اس نے کیوں ایسی باتوں میں ان منافقین کے ساتھ شرکت کی ہے تو عید نازل ہو گئی کہ نہیں ابو بکر ایسی قسم نہ کھاؤ آپ دو کوئی بات نہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے تو مقصد جو زیر پرورش ہوں ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو یوں قسم کھا لینا کہ فلانا خیال نہیں کروں گا اس کو پسند نہیں کیا اس لیے قسم کا درست جو ہے اوپر والے مضمون سے مناسبت کے ساتھ ہے رب کے ساتھ ہے فرمایا وَلَا اللہ ہوں عُرْزَةً لِأَيْمَانِكُمْ نہ بناؤ اللہ کو ڈھال قسمیں کھا کر کہ ہم نیکی نہیں کریں گے وَتَتَّقُوا اور بحیزگاری اختیار نہیں کریں گے وہ بَيْنَ النَّاس لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرائیں گے ایسی قسمیں نہ کھاؤ یہ گناہ کی بات ہے قسم تین طرح کی ہے ایک قسم ہوتی ہے جو لغو ہے ویسے ہی انسان کا تقیہ کلام بنا ہوا ہوتا ہے جیسے عام عربی لوگ واللہ واللہ ہر وقت باللہ ایسے قسم وہ اٹھاتے رہتے ہیں عام گفتگو میں اس کو لغو کہتے ہیں جس کو تقیہ کلام میں سب کا یوں ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ساتھ قسم کھاتے رہتے ہیں دوسری قسم ہے کہ مستقبل کے متعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کہ فلانا کام اللہ کی قسم نہیں کروں گا یا فلانا کام قسم اٹھا کے کہتا ہے کروں گا مستقبل کے متعلق بات ہے اس کو یمین منعقدہ قسم منعقدہ کہتے ہیں اگر قسم کے مطابق عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کے خلاف ہوا تو ٹوٹ گئی کفارہ دینا ہوگا تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس یمین غموس غماسا غموس کے معنی ہوتے ہیں گناہ میں ڈوبر غوطہ لگانا ڈوب جانا یعنی اتنا بڑا گناہ ہے یمین غموس کہ گویا انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے غوطہ لگا لیتا ہے یمین غموس کیا ہوتی ہے ماضی کے متعلق کسی کام کے بارے میں خلاف علم قسم کھانا ماضی کے متعلق کوئی کام ہے اسے پتہ ہے وہ ہوا ہے اور قسم کھا رہا ہے کہ وہ نہیں ہوا یا ماضی کے متعلق کوئی کام نہیں ہوا اور قسم کھا رہا ہے کہ وہ کام ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس یہ بڑا گناہ گناہ کبیرہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ چار گناہ گناہ کبیرہ ہیں ایک اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا دوسرا کسی کو بلا وجہ قتل کرنا اور تیسرا جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا اور چوتھا یمین غموس ہے یعنی جھوٹی قسم کھانا ماضی کے کسی کام کے متعلق کہ جس کے بارے میں پتہ ہے وہ ہوا ہے کوئی اس سے پوچھ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے نہیں ہوا یا نہیں ہوا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہوا ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس پر یہ فرمایا کہ کوئی اچھی چیز ہو اور اس کا تم قسم کھاتے ہو کہ میں یہ نہیں کرتا ہوں تو یہ بری بات ہے ایسی قسم نہ کھاؤ اور کھا لی ہے تو فوراً توڑو یہ تین جو قسمیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں ایک جمین لب ایک جمین منعقدہ اور تیسری یمین غموس یہ تینوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے ایک اور مقام پر بھی جہاں یمین کا ذکر ہوا بما عقد تم تک تو ملامان فکفارت ہو مساکین وہاں کفارے کا ذکر بھی کیا کہ یوں قسم کھائی تو یوں قسم کھائی جو یمین لاظ ہے امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور چند بزرگوں کے نزدیک یمین لاظ کی عادت اچھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے جیسے عام ارادہ نہیں تھا تو منہ سے قسم نکل گئی سبت لسانی سے یا ارادہ تھا وغیرہ لیکن اس کا تقیہ کلام بنا ہوا ہے جب وہ کرتا ہے تو اللہ اس طرح ہے اللہ اس طرح ہے جب کہ اس کا ارادہ وغیرہ کو اس چیز میں قسم کہ یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا یا پکا رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے یا کچا ہونا ہے یہ کوئی ارادہ نہیں ہے بس اس کا تقیہ کلام بنا ہوا ہے قسم کھاتا رہتا ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا قسم ایسی نہیں کھانی چاہیے عادت نہیں بنانی چاہیے لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے اور پھر وہ خلاف عمل بھی ہو جاتا ہے قسم باوجود اس نے کھائی تو اس پر کوئی معاوضہ نہیں ہے اس کو یمین لغ کہتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام قسموں پر کفارہ ہے یہ پہلی قسم ہے یمین لغ جس پر احناف کے بارے میں احناف کے نزدیک اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے عادت یہ اچھی نہیں ہے دوسری قسم زمین منعقدہ جس کو مستقبل کے متعلق کہنا ہے کہ کسی کو فرض کرو چائے نقصان دیتی ہے وہ قسم اٹھاتا ہے آئندہ چائے نہیں پیوں گا اور پھر پی لیتا ہے تو ہانس ہو جائے گا اب اس کو قسم کا کفارہ دینا چاہیے اس زمین منعقدہ کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک یہ کہ کسی ایسے معاملے میں اس نے قسم کھائی ہے کہ جو واقع شرم بھی مکرو ہے اور اس کو وہ نقصان ہو رہا تھا اس سے اس گناہ سے بچنے کے لیے اس نے قسم کھائی ہے تو کوشش کرے پھر قسم کو پورا رکھے ہانس نہ ہو جائے توڑے نہیں جیسے کوئی بھی کسی ایسی مجلس میں یہ جاتا ہے وہاں اس سے گناہ ہو جاتا ہے بعد میں فکر مند ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے پھر اس سے بچنے کے لیے اس نے قسم کھا لی کہ آئندہ ایسی مجلس وغیرہ میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں گناہ ہوتا ہے تو کوشش پوری کرے کہ آپ اس قسم کے مطابق چلے کیونکہ اس نے ایک اچھی چیز کی قسم کھائی کہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن اگر زمین منعقدہ جو مستقبل سے متعلق ہے ایسی چیز کی قسم کھائی کہ اس کے دوسرے پہلو میں خیر ہے مثلا قسم کھا دی کہ میں اپنے ساتھی سے نہیں بلاؤں گا جیسے باہر کوئی تنازع ہوا تھوڑی بہت اونچی نیچی بات ہوئی تو اپنے ساتھی سے نہیں بلاؤں گا بھائی سے نہیں بلاؤں گا والدین کے گھر نہیں جاؤں گا یا والدین قسم کھا لیتے ہیں فلانے بیٹے کے گھر نہیں جاؤں گا یہ قسم تو کھا لی لیکن یہ خلاف شرع ہے اور اس کا دوسرا پہلو خیر والا ہے کہ کسی ساتھی میں ناراضگی ہوئی اور قسم کھا لی کہ میں اس سے نہیں بلاؤں گا اب مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نہ بلانا حدیث میں آتا ہے کہ تین دن تو معافی ہے تین دن سے اوپر اگر ہو گئے تو گناہ گار اور جو شخص پہل کرے گا وہ زیادہ ثواب حاصل کرے گا اب کسی نے قسم کہی فلانے ساتھی سے میں نہیں بلاؤں گا تو یہ خلاف شرع قسم ہے اس کا دوسرا پہلو خیر والا ہے یعنی بلانے والا پہلو خیر والا ہے لہذا قسم کو توڑ دے اس ساتھی سے بلائے قسم ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کے بعد کفارہ اس کا ادا کرے یہی چیز کھانے کے متعلق جیسے سورہ تحریم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا بس کوئی ایسی کر کی بات تھی تو اللہ رب العزت نے وہی بھیج دی کہ لمت و ما حل اللہ انتم تبی مرزا ازواج کہ یہ کیا بات ہوئی ہے نبی ہم نے ایک چیز آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو اپنے لیے حرام کرتے ہو کسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیوں کرتے ہو انتب طبی مرزات ازواج تو آپ شاید استعمال کرو شہر میں ہم نے بہت خوبیاں رکھی ہیں آپ قسم کیوں کھاتے ہو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شاید استعمال کیا ہانص ہو گئے قسم ٹوٹ گئی پھر اس کے بعد کفارہ ادا کیا پھر آپ نے کئی مقام پہ فرمایا کہ میں اگر کسی مسئلے میں قسم کھا لوں اور مجھے اس کا دوسرا پہلو بھلائی کا نظر آئے تو میں قسم توڑ دوں گا اور دوسرا پہلو اختیار کر لوں گا اور پھر اس کے بعد قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا یہ ہے یمین منعقدہ کہ مستقبل کے متعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھانا کسی چیز کے کھانے یا نہ کھانے کے بارے میں قسم کرنا کسی سے بلانے نہ بلانے کسی کے گھر جانے نہ جانے تمام چیزیں جو مستقبل سے متعلق ہے وہ سب یمین منعقدہ ہے اگر اس کے خلاف بھلائی ہے تو قسم توڑ دینی چاہیے اول تو ایسی قسم کھانی نہیں چاہیے لیکن اگر قسم کھا لی تو قسم اس کے خلاف کر لے توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے کسی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے یہ یمین منعقدہ اس کو کہتے ہیں تیسری قسم ہے یمین غبوس جس کو گناہ کبیرہ کہا وہ یمین ہے جس کا ماضی سے تعلق ہے جو ابھی ابھی میں اس کی تعریف بتا چکا ہوں کہ ماضی کا کوئی کام ایسا ہے جو نہیں ہوا اور اس ساتھی سے کسی نے پوچھا ہے یہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ وہ کام ہوا ہے فرض کرو کسی افسر نے آپ نے کسی ماتحت ساتھی کو بھیجا ہے کہ آپ جاؤ فلانے ساتھی کو مل کے آ جاؤ اس سے یہ پوچھ کے آ جاؤ اور یہ کہیں بھول گیا وغیرہ نہیں گیا دوسرے دن اس ساتھی نے پوچھا بھائی آپ وہ فلاں سے ملے تھے وغیرہ ہاں جی میں گیا تھا وہ تھا نہیں اپنی سیٹ کے اوپر تو واپس آ گیا تھا جبکہ تو یہ گیا ہی نہیں ہے نے کہا تم گئے ہو وہ تو تھا میں جی گیا تھا اور قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں تو گیا تھا حالانکہ گیا نہیں تھا ماضی کے متعلق کسی کام کا اسے پکا پتا ہے کہ نہیں ہوا ہونے کی قسم کھاتا ہے ہوا ہے نہ ہونے کی قسم کھاتا ہے ماضی سے متعلق یہ یمین غموس ہے اس کو گناہ کبیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس سے بچنا لازمی ہے یہ تین قسمیں آپ کے سامنے بیان کی یمین لغ جو عام لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے بات کرتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے دوسری قسم زمین منعقدہ جو مستقبل کے متعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی جاتی ہے تیسری قسم زمین غموس جو ماضی کے کسی معاملے کے متعلق قسم کھائی جائے اور صحیح نہ ہو وہ غلط ہو اس کو یمین غموس کہتے ہیں احناف کے نزدیک صرف زمین منعقدہ پر کفارہ ہے کہ پہلے تو غلام آزاد کرنا ہے غلام نہیں ہے تو دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے اور اگر کپڑا نہیں پہنا سکتا تو دس مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا ہے اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا بہت غریب آدمی ہے تو تین دن مسلسل روزے رکھنے ہیں احناب کے نزدیک میں نے بتایا یمین منعقدہ پر ہی صرف کفارہ ہے اگر اس کے خلاف ہوا امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دیگر کار اصحاب الظواہر ان کے نزدیک تینوں قسموں پر تینوں قسموں پر کفارہ ہے یمین غموس وہ بڑا گناہ ہے اس کے اوپر زیادہ کفارہ کرے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی کرائے اور اگر اس میں کسی کا اس قسم کھانے کی وجہ سے حق ضائع ہوا ہے تو اس حق کو بھی دے یہ تو توبہ میں اناب کے نزدیک بھی شرط ہے کہ فرض کرو کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی کھا لی اور قسم اٹھائی ہے اور اس بندے کو دس ہزار کا نقصان ہو گیا اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے بعد میں اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو دس ہزار روپئے پہلے اسے اس کی قسم کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ ادا کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ بھی دینا ہے جس کا پیسہ اس کی قسم کی وجہ سے ضائع ہوا اس کو پیسہ بھی واپس کرنا ہے پھر اس کے بعد توبہ یعنی ان کے نزدیک تمام قسموں پر کفارہ ادا کرنا ہے کہ یوں جو لوگوں کی عادت ہے خرید و فروخت کے وقت یا ویسے اپنے باہم بات چیت کے وقت کہ وہ قسم کھا لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا دل اگر مطمئن ہے اور وہ قسم کھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اگر اگلا عمل کر دیتے ہیں تو اس پر بھی ان کو کفارہ دینا ہے یعنی خالاک قسم ہو یمین غموس ہو یا منعقدہ ہو سب کے اوپر کفارہ ہے عادت نہیں ہونی چاہیے قسم کھانے کی للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاروا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں چار مہینے کہ بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے اگر چار مہینوں کے اندر باہم مل جل کر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے اور اگر چار مہینے قریب نہیں گئے اور طلاق کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے کل والے سبق میں قسم کی بات بیان ہوئی تھی وہ قسم عام روزمرہ کے مسائل کے لحاظ سے قسم تھی کہ ویسے ہی کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے فلانی چیز نہیں کھاؤں گا یا اس کے پاس نہیں جاؤں گا یا نہیں ملوں گا جس کو یمین منعقدہ کہا جو مستقبل کے کام کرنے نہ کرنے کے بارے میں ہے اگر اس کے خلاف کیا تو ہانس سو جائے گا کفارہ دینا ہے جبکہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک یمین غموس ماضی کے متعلق جو جھوٹی قسم کھائی ہے یا ویسے قسم کھاتا رہتا ہے یا مستقبل کے متعلق سب قسموں پر امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفارہ ہے اناب کے نزدیک صرف جو مستقبل کے متعلق کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی ہے اور اس کے خلاف کر دیا ہے آنے سو گیا ہے قسم کا کفارہ ادا کرے قسم وہی معتبر ہے جو اللہ رب العزت کے نام پر قسم ہوگی یعنی غیر اللہ کے نام پر قسم کھانے سے وہ مشرق ہو جائے گا شخص کہ کوئی شخص کسی پیر کی کسی اور طرح کی چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو وہ مشرق ہو گیا ہے یعنی اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیا وہ قسم کا خار ادا کرے البتہ قرآن مجید کی قسم کھانا یا رب بیت اللہ بیت اللہ شریف کی قسم یہ عرف میں قسمیں اللہ کی قسمیں شمار ہوتی ہیں قرآن پاک کو جیسے عدالتوں میں اٹھا لیتے ہیں وغیرہ یہ بھی عرف اس کو قسم ہی شمار کرتا ہے یہ بھی قسم اللہ کی ہی قسم ہے اس سے مشرق نہیں ہوتا لیکن جو قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال زندگی میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے پوری زندگی میں قسم نہیں کھائی کیا ہوا اگر کسی دنیاوی معاملے میں کوئی نقصان ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے کیا اللہ رب العزت کا نام صرف اسی کام کے لیے رہ گیا ہے کہ انسان کاروبار چمکائے یا اس طرح کرے یوں معاملے کو پکا کرے قسم نہیں کھائے امام صاحب کا یہ مسئلہ امام و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مالی نقصان ہو رہا ہے اور یہ شخص قسم کھائے تو مالی نقصان سے بچ جائے گا جبکہ ہے بھی حق پر تو فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ مالی نقصان برداشت کر لے اور قسم نہ کھائے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو برکت عطا فرمائیں گے وہ کہیں سے اس کے پاس مال آ جائے گا اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات کو اس سے پکا کیا جائے کچھ کھایا جائے کچھ یوں جھوٹھی قسم کھانے کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور تباہ ہو جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے جھوٹی قسم کھانے والا گھر ویران ہو جاتا ہے خود یعنی بدبخت ہو جاتا ہے رسوا ہو جاتا ہے معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے آپ یہ غور کریں کہ زمانۂ جاہلیت میں ایک قتل ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے زمانۂ جاہلیت میں مکہ مکرمہ کے مضافات میں قتل ہو گیا اور ان کے حامی ہاں جرگا نظام وہی تھا کہ جس محلے سے قتل مل جائے تو پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے پچاس اس علاقے کے معتبر شخصوں کو جمع کر کے ان سے قسم لی جاتی ہے اب بھی شرعی حکم بھی یہی ہے بعد میں کہ یہیں کہیں قتل ملا اس علاقے والوں کو بلا کر پوچھا جائے گا پچاس بندے زمانے جاہلیت میں جو قتل ہوا اس وقت کے لحاظ سے جو جرگے والے تھے انہوں نے پچاس بندوں کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ یا دو دو اونٹ دے دو سو اونٹ دیت ہے اس مقتول کے ورثہ کو ہم دیں گے اور اگر دو دو اونٹ نہیں دیتے ہو تو قسم اٹھاؤ کہ ہمیں اس قتل کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہم نے یہ قتل کیا ہے نہ ہمیں علم ہے نہ ہمیں پتہ ہے نہ کسی درجے میں کوئی شبہ ہے کسی شخص پر جبکہ وہ جھوٹے تھے وہ تو بعد میں ابھی نتیجے میں پتہ چل جائے گا اٹھتالیس لوگوں نے قسم اٹھا لی دو نے نہیں اٹھائی ان میں سے ایک مردہ خاتون ہے اس کا بیٹا کہیں گیا ہوا تھا وغیرہ قسم نہیں اٹھائی دو نے اٹھتالیس نے اٹھا لی جن دو نے نہیں اٹھائی انہوں نے دو دو اونٹ اس جرگے کے سردار کے حوالے کر دیے کہ ہم اپنی قسم کے بدلے میں دو دو اونٹ دے رہے ہیں سال مکمل نہیں ہوا اس تاریخ کے آنے سے پہلے پہلے وہ اٹھتالیس لوگ جنہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی کوئی کیسے گر کے ہلاک ہو گیا کوئی سڑ گیا کوئی پتھر کے نیچے آ گیا بس یوں ہی تباہ ہو گئے سال پورا نہیں ہوا تھا اور یہ دو بچ گئے جنہوں نے دو اونٹ دے دیے تھے کہ ہمیں پوری طرح وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ محلے والے انہیں پتہ تھا کہ یہ قتل کیسے ہوا ہے کس نے کیا ہے کیوں ہوا ہے معاذ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دونوں اعتبار سے کہ قاتل کو بھی نہ بتائیں اور ساتھ دیت بھی نہیں دینی پڑے تو دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے قسم اٹھائی تو جھوٹی قسم تو بہت زیادہ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر سچی قسم بھی کہیں کھانی ہو تو اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ نہیں کھانی چاہیے اگر مالی تاوان آ بھی رہا ہے ظاہری طور پر وہ کچھ نقصان تو ہوگا برداشت کر لیا جائے جب خالص اللہ کے لیے برداشت کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا حل بھی نکال دیں گے اسی قسم سے متعلق آج ایک دوسری بات بیان ہوئی ہے میاں بیوی کے متعلق فرمایا کہ کچھ مرد یہ قسم کھا لیتے ہیں ایلا کہ ہم بیویوں کے پاس چار مہینے تک نہیں جائیں گے اس کو شری اصطلاح میں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس قسم کا نام ہے ایلا ایلا کا مانا جدا ہونا اگر چار مہینے سے کم کی قسم ہے تو پھر ایلا والی وہ قسم نہیں ہے اور اگر مطلق قسم ہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو چار مہینے یا اس سے زیادہ ہو گئے تو پھر یہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا جو ابھی بیان ہوگا یا اس نے پانچ چھ مہینوں کی قسم کھا لی کہ نہیں جاؤں گا پھر بھی یہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا یا مطلق قسم کھائی تھی چار مہینے گزر گئے اور قریب نہیں گیا چار مہینوں کے اندر اندر کی جو قسم ہے کہ مہینے کی قسم کھائی میں قریب نہیں جاؤں گا دو مہینے کی کھائی قسم تو اگر وہ مہینے کی قسم کھائی تھی اس سے پہلے قریب چلا گیا تو ہانے سو جائے گا جیسے قسم کا کفارہ کل بیان کیا ہے قسم کا کفارہ دینا ہے غلام آزاد کرنا یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا دس مسکینوں کو صبح شام کا کھانا دینا یا بالکل غریب ہے تو تین روزے مسلسل رکھنا مہینے کی قسم کھائی تھی مہینے کے اندر قریب چلا گیا بیوی کے بیس دن فرض کرو پچیس دن تو کفارہ دینا ہوگا اور یہ اچھی بات ہے یوں کر لے اس وقت تو غصے کی شکل میں یوں کہہ دیا ہے تو یوں جدائی معتبر نہیں شیطان خوش ہوتا ہے اور اگر چار مہینے کی قسم کھائی ہے اور چار مہینے کے قریب بیوی کے پاس چلا گیا آنے سے ہو جائے گا قسم کا کفارہ ادا کرے اور یوں کر لے بہتر یہی ہے اور اگر ایک مہینے کی قسم کھائی تھی ایک مہینہ اس نے پورا کر لیا ایک مہینے کے بعد بیوی کے پاس جا رہا ہے تو قسم بھی پوری ہو گئی کفارہ بھی نہیں ہے اور بھی کے پاس چلا بھی گیا کوئی طلاق وغیرہ کی شکل بھی نہیں لیکن جس شخص نے چار مہینے کی یا اس سے زیادہ مہینوں کی قسم کھائی ہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور چار مہینے یا اس سے زیادہ وہ بیوی کے قریب نہیں گیا اب قسم کے مطابق تو اس نے عمل کر لیا ہے اب یہ شخص کہ اس سے بیوی جدا ہو گئی ہے طلاق واقع ہو گئی ہے اب عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور اگر اسی سے ہی دوبارہ ترتیب بنتی ہے تو نیا مہر ہوگا نیا نکاح ہوگا بس اس شوہر کو پہلے شوہر کو اتنی سہولت ہے کہ اس عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو جائے گا کیونکہ یہ طلاق بائن ہے رجی طلاق نہیں ہے طلاق بائن ہے یعنی جس شخص نے چار مہینے یا اس سے زیادہ کی قسم کھائی ہے اور قسم کے مطابق عمل کیا ہے چار مہینے یا اس سے زیادہ بیوی کے قریب نہیں گیا قسم تو پوری ہو گئی خانص نہیں ہوا کفارہ نہیں ہے لیکن بیوی کو طلاق بائن ایک واقعہ ہو جائے گی دو اس کی طلاقیں بھی رہتی ہیں عدت کے دوران اگر سلو شلو کی شکل بنتی ہے تو اس شخص کا اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح ہوگا نیا مہر طے ہوگا اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو بہرحال عدت کے بعد پھر کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح خاتون کا ہو سکتا ہے یہ چار مہینے تک ویسے قسم یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یوں نہیں ہونا چاہیے لیکن قسم کھا کر جو چار مہینے یا اس سے زیادہ قریب نہیں گیا تو تب طلاق کی شکل ہے لیکن کسی کے میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلاف ایسا ہوا بیوی اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی اور یہ سال ہر سال ایسی شکل رہی چھ مہینے تک سال تک ناراضگی رہی کوئی سلو کی شکل بھی نہیں ہوئی تو ایسی صورت ہے تو غلط ناجائز ہے گناہ ہے یوں نا اتفاقی نہیں کرنی چاہیے جلدی سلو کرنی چاہیے لیکن چونکہ قسم نہیں کھائی تھی الا والی نیت نہیں تھی کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی بے شک وہ ایک سال تک عورت جدا رہے یوں صحیح بات نہیں ہے اس کو شرن پسند نہیں کیا گیا ایک دفعہ کچھ بات خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے گھر میں کوئی ایسی بات پیش ہو گئی تھی جس میں دو تین بیویوں نے مشورہ کر کے کوئی درخواست دی تھی وہ درخواست آپ کو پسند نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ آپ نبی کی بیویاں ہو کر بھی ایسی درخواست دیتی ہو کچھ اس طرح کی بات ہو گئی آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں ایک مہینے تک ان کے قریب نہیں جاؤں گا تو جو نیک بیوی ہونا شرم و حیا والی اس کے لیے ایک مہینہ چند دن بیس دن آٹھ دن بہت کافی ہوتے ہیں شوہر کی ناراضگی کے عورتیں بڑی پریشان ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بس ذکر و اذکار توبہ طے کوئی روزے رکھ رہی ہے کوئی منت مان رہی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوئی اور پھر بعض نے سفارشیں بھی <clears throat> شروع کر دیں کہ ہماری سفارش کریں جیسے آفسہ ہیں دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ دوسری منزل پر تشریف فرما ہو گئے گوشہ نشین ہو گئے دوسری منزل سے نیچے اتر کر نماز پڑھا کے بیان ضروری کام کر کے پھر ادھر اور حضرت بلال کو سیڑھیوں کے اوپر بٹھا دیا جو دوسری منزل حضرت یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ تو سیڑھیوں پر بٹھا دیا کہ بلال کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے کوئی بھی سفارشی آئے کسی قسم کی کوئی بات کرے کوئی میری ملاقات نہیں ہے کوئی سفارش نہیں ہے تو ماشاء اللہ وہ صحیح اصلاح ہو گئی اس کے بعد ایسی کوئی درخواست نہیں ہوئی اور مہینہ پورا ہونے کے بعد آپ تشریف لے گئے تو بات یہ ہے کہ یوں اتنا لمبا عرصہ ناراضگی کہ بیوی ناراض ہو گئی سال سال دوسری طرف رہ گئی تو یہ صحیح بات نہیں ہے یا بعض لوگ سعودی عرب یا دوسرے علاقوں میں دو سال سال کا ویزا لگانے لگا کر نوکری کے لیے چلے جاتے ہیں پیچھے بھی بچے ویسے ہی ترستے رہتے ہیں یہ شرن جائز نہیں ہے اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو تبلیغی جماعت کا وہ سات مہینے یوں اور سالانہ یوں اور فلاں اس طرح یہ خلاف شرح ترتیب ہے اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے علماء مفتیان نظام کا یہ فتویٰ ہے اور بار بار تبلیغی حضرات کے ساتھ یہ مذاکرہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ یہ کیوں اس طرح شرط لگاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا آپ مدینہ طیبہ کی کسی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں معزز الفاظ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کالی کالی لمبی لمبی راتیں میں کہاں سے ڈھونڈوں کہ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا ہوتا ہم بھی کوئی بات چیت کرتے خدا کا خوف مجھے نہ ہوتا تو میں کیا سے کیا کر دیتی لیکن صرف میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں کہ گناہ کا تصور نہیں کر رہی یہ اشعار وہ پڑھ رہی ہے گرمیوں کے موسم میں اپنے صحن میں سو رہی ہے اور چردواری کے باہر سے امیر المؤمنین یہ اشعار سن رہے ہیں حضرت نے صبح معاملے کی تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر کسی شام کے محاذ پر مجاہدین میں سے ہے اور وہاں گیا ہوا ہے تو آپ نے حضرت حفصہ ہے ایک عورت انسانی جذبات کے لحاظ سے شوہر سے جدا کتنا عرصہ رہ سکتی ہے کہ اس وقت اس کے احساسات قابو میں رہتے ہیں اس کے جذبات اس کے دل کے تابع رہتے ہیں عقل کے شر اس پر غالب نہیں ہو سکتی وہ کتنے دن ہوتے ہیں تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو یہ بتایا کہ ابو جی چار مہینے چار مہینے عورت کو اپنے احساسات اپنے دل اور تقوی نیکی کے تابع رہتے ہیں چار مہینوں سے زیادہ جذبات پھر ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ جعید آ گئی کہ قرآن مجید نے بھی من تربس تربص اربعات اشہر اربعات اشہر کہ چار مہینے تک کسی نے قسم کھا لی یہ زیادہ بڑی قسم ہے زیادہ عورت کو طلاق ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق اس کا ساتھ ہونا اتفاق اور اتحاد سے ہونا باہم ہم خیال ہونا یہ بہت لازمی ہے اور شیطان کے حملوں میں سے سب سے بڑا حملہ جس سے بڑا ابلیس خوش ہوتا ہے وہ یہ حملہ ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دو ناراضگی کی شکل ڈال دو کچھ اور کر دو کچھ اور پہلے خیال کرنا چاہیے تھا نا کہ والدین جب رشتہ کرا رہے تھے منگیتر کو ایک نظر دیکھنا شریعت نجائز ہے ویسے سارا دن لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ان کو جو شرم ناجائز اور حرام ہے تو جس کے ساتھ بات چل رہی ہے لڑکے کو کیوں نہیں وہ لڑکی دکھائی گئی والدین نے پوری طریقے سے کیوں نہیں تحقیق کی کہ وہ دماغی طور پر صحیح ہے شکل کے لحاظ سے صحیح ہے اس کا عقل وغیرہ اس کے حساب وغیرہ صحیح ہے یا نہیں شادی کرنے کے بعد پھر ناراضگی یاد آتی ہیں پھر اس کو حسن خیال آتا ہے پھر اس کا قد فلان ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے اس سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے دو خاندانوں میں اتنی بڑی لڑائی پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ کسی شخص نے جو قسم کھا لی تو چار مہینے کے اندر بیوی کے پاس چلا جائے قسم کا کفارہ دے دے اول ایسا ہونا نہیں چاہیے دوستو بات یہ ہے نا کہ دنیا میں کوئی بیوی کوئی خاتون کو حور کی صفات کی ناممکن ہے اس میں ضرور ب ضرور کمی کوتاہیاں ضرور ب ضرور ہوں گی وہ انہی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہی لے کر چلنا ہے اور گزارا کرنا ہے یہی تو بات ہے جس کو ٹیڑھی پسلی کی بات کہی گئی ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی اس کو یوں ہی ٹیڑھا رکھ کے بس اس سے کام چلانا ہے سیدھا کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی بہرحال رشتہ کرنے سے پہلے دینداری کو جیسے حدیث میں آتا ہے پسند کرنا چاہیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اگر ایسی کوئی آ گئی بیوی تو بر اسی میں اپنی آخرت کا مقام سمجھے صبر و تحمل سے گزارا کرے ناراضگی کی شکل شریعت نے پسند نہیں کی جب چار مہینے قریب نہیں جائے گا تو پھر بیوی کو طلاق ہو جائے گی خود بخود یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے اور باقی ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ خود بخود طلاق واقعہ نہیں ہوگی شوہر دوبارہ طلاق دے گا تو طلاق ہوگی نہیں تو قاضی اس کو کہے گا کہ رجوع کر لو اگر رجوع کر لیا اس نے دوبارہ اس کی بیوی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی تین حیض یعنی یہ ان کی عدت ہے حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ کچھ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہروں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان عورتوں کو واپس اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں اگر ارادہ رکھتے ہیں اچھے طریقے سے رہنے کا اور عورتوں کے لیے حق ہیں مثل اس کے کہ جیسے شریعت نے مردوں کو حق دی ہیں دستور کے مطابق اور ایسے ہی مردوں کو کے حق ہیں عورتوں کے اوپر لیکن پھر جملہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے یہاں سے بات چند ایک مسائل عورتوں سے متعلق بیان ہوں گے چنانچہ قرآن مجید نے عورتوں کے مسائل نکاح کے طلاق کے وراثت کے وغیرہ یہ تفصیل سے بیان کیے ہیں سورہ بقرہ میں جہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس جگہ میں بیان کیے ہیں پھر آگے انشاءاللہ سورہ نساء میں پانچویں پارے میں بیان کریں گے پھر سورہ طلاق میں بھی مسائل کا علم آئے گا جو آخر میں زمانہ جاہلیت میں عورت کے کوئی قانون کوئی ضابطہ کچھ بھی نہیں تھا نہ ایسے کسی درجے میں کوئی حق دیا جاتا تھا اسی لیے قرآن مجید نے عورتوں کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جب کسی شخص نے اوپر مسئلہ بیان ہوا تھا کہ قسم کھا لی کہ عورت کے قریب نہیں جائے گا اگر چار مہینے یا اس سے زیادہ قریب نہیں گیا اور یہی اس کی نیت تھی تو وہ ایلا اس کو کہتے ہیں شرع اصطلاح میں وہ عورت کو طلاق ہو جائے گی اگر اس دوران چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے یہ مسئلہ بیان ہوا یہ بھی عورت سے متعلق تھا اور پھر اگر طلاق ہو گئی تو اب عدت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے عدت کے مسائل مختلف عورتوں کے ساتھ مختلف ہیں بعض عورتوں کے تین مہینے ہیں بعض عورتوں کے تین حیض ہیں بعض عورتوں کے چار مہینے دس دن ہیں یہ مختلف مسائل ہیں عورتوں کی عدت کے آزاد عورت کو جب طلاق ہو جائے جیسے ہمارے معاشرے میں سب عورتیں آزاد ہیں آزاد عورت کو جب طلاق دے دی گئی اور وہ نوجوان ہے یعنی اس کو ماہانہ وہ معذوری کے دن آتے ہیں تو تین حیض اس کی عدت ہے تین حیض کے بعد پھر وہ جدھر بھی یعنی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تین حیض کے اندر نہیں اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ اس عمر میں ہے کہ اس کو ماہانہ معذوری کے دن نہیں آتے تو اس کی عدت تین مہینے ہے یعنی نوے دن تیسری وہ عورت یا اس طرح اس میں وہ بھی داخل ہے کہ ابھی بالکل بچی تھی کہ اس کی شادی ہوئی اور وہ بالغ نہیں ہے تو اس کے بھی تین مہینے عدت ہے جیسے کہ سن آئس میں پہنچی تھی عورت بڑھاپے میں اتفاق سے کہیں طلاق ہو گئی تو تین مہینے اس کی عدت ہے اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر شوہر فوت ہوا اور یہ عورت حمل میں تھی تو پھر حمل والی عدت اگر لمبی ہے تو وہ شمار ہوگی اگر حمل چار مہینوں سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو پھر چار مہینے دس دن والی عدت ہوگی یعنی فرض کرو بالکل آٹھواں مہینے اگلے مہینے بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر متوفع انہا زوجہا کی عدت چار مہینے دس دن ہے لیکن اگر ابھی ابھی ہی وہ ایک دو مہینے کا ہے حمل تو عدت تو اب چھ مہینے سات مہینے بعد حمل والی ختم ہوگی تو پھر یہ شمار ہوگی جو زیادہ لمبی مدت ہے وہ عدت میں شمار ہوگی متوفع انہا زوجہا کی جس عورت کو ماہانہ معذوری کے دن آتے ہیں اس کو طلاق ہو گئی جا اور وہ حمل میں نہیں ہے تو پھر تو تین حیض اس کی عدت ہے انہا زوجہ کا اصول الگ ہے وہ بیان کر دیا جس عورت کو طلاق ہوئی اور وہ نوجوان ہے معذوری کے دن اس کو مہانہ آتے ہیں اور حمل نہیں ہے تو اس کے تین حیض عدت ہے جب بھی پورے ہوں عموماً جو عورتیں بیمار نہ ہوں تو تین مہینوں میں تین حیض عدت پوری ہو جاتی ہے عموماً لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام عورتوں کو تین مہینوں میں تین حیض آ جائیں بعض عورتوں کو دو مہینے کے بعد حیض آتے ہیں معذوری کا دن آتا ہے بعض عورتوں کو تین مہینے کے بعد معذوری کے دن آتے ہیں تو اس عورت میں جس جو نوجوان ہے معذوری کے دن اس پر آتے ہیں اس عورت کو طلاق ہوئی تو یہ تین حیض پورے کرے گی خواتین مہینوں میں پورے ہو جائیں پانچ مہینوں میں پورے ہو جائیں نو مہینوں میں پورے ہو جائیں اگر اس عورت کو جو طلاق ہوئی یعنی نوجوان ہے اور امید میں ہے حمل میں ہے تو پھر اس کا یہی اصول اٹل ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے وہاں متوفع آنا زوجہ میں فرق ہے جو عدت لمبی ہے وہ شمار کی جائے جس عورت کو طلاق ہوئی اگر امید میں نہیں ہے تین حیض عدت ہے اگر امید میں ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے اس میں جو ایوب صاحب کے زمانے میں جس کو کہتے ہیں آئلی قوانین ان میں انہوں نے بہت گڑبڑ کی ہے ایک یہ قانون بھی انہوں نے کیا کہ عورت کی عدت نہ بے ہے بس ہاں عمل والی ہے ہاں عدت اس کو لمبی ہوتی ہے ماہانہ معذوری کے دن آتے ہیں دو مہینے بعد آتے ہیں نہیں آتے ہیں جو کچھ بھی ہے بس عدت نہ بے ایوب صاحب کی غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے کہ آئی قانون جو انہوں نے طلاق و نکاح کے متعلق بیان کیا یاد رکھو دوستو ایک ہے اصولی ضابطہ قرآن و شریعت کا جو اٹل ہے اس کو اس میں حکومتوں کو ہاتھ بات نہیں ڈالنے چاہیے ہاں ایک قانون ہے جس میں اٹل نہیں ہے وہ عبادات سے متعلق نہیں ہے تو اس میں قانون ضابطۂ حکومت بناتی رہے کہ بھائی ابھی تو ہمارے ہاں بائیں طرف سے روڈ چلتا ہے کوئی بادشاہ آئے وہ دائیں سے مت کر دے کوئی کوئی اور قانون کر دے اس میں حکومت کے اسلامی قانون یا اسلامی شریعت نے کوئی اصول ضابطہ اٹل نہیں کیا ہوا بس الامر کی اطاعت کرو اور الامر اگر خلاف شرع حکم نہ دے جو آپ کا بڑا ہے اس کی بات مانے یہ شریعت نے اصول بیان کیا ہے یا الذین امن وطی اللہ واطیعوا الرسول و الامر منکم اور ساتھ کہہ کہ امر خلاف شرح بات نہ کہیں ان کی بات مانتے جاؤ جو عبادات ہیں یا معاملات ہیں جو معاشرت ہے جس میں شریعت نے اصول اور ضابطہ بالکل اٹل کر دیا ہے اس میں حکومتوں کو درمیان میں اپنی ترتیب کے مغرب یہ کہہ رہی ہے ان عورتوں کی حقوق نہیں ہیں فلان نہیں ہے تو بس چلو جی ہمیں تھوڑے سے ڈالر مل رہے ہیں تو ہم بدل دیتے ہیں لوگ تو وہی کریں گے جو ان کی اپنی مرضی ہے ہم یوں کر دیتے ہیں یہ ایوب صاحب کی غلطیوں میں سے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے خدائی قانون کے ساتھ کٹ کر لی ہے یہ بہت بڑی جاتی ہے رہی بات مغرب کی وہ کیا تو بدھ لوگ آپ تعریف پڑھیں یورپ میں یورپ میں مجھے سن یاد نہیں رہا یورپ میں یہ ضابطہ اور قانون تھا ایک عرصے تک کہ عورت انسان نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے یہ یورپ اس کے لام یہ بات داخل ہے کہ عورت انسان نہیں ہے کوئی اور چیز ہے اچھا پھر یہ بڑھتے بڑھتے ایک ایسا بھی گروہ آیا کہ اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ ایک نجس ناپاک چیز ہے اگر کوئی اس کو قتل کر دے تو یہ بہتر بات ہے جیسے پیدا ہو بچی قتل کر دے یہ بہتر کام ہے کہ یہ کچھ نظام غلط ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ بچی پیدا ہو گئی یہ یورپ کے قانون کی بات کر اور <clears throat> مشرقین مکہ نے جو زندہ دفن کی تھی بچیاں ان کا اصول تو یہ تھا کہ داماد برا لگتا تھا تو ساتھ یہ بھی کوئی بات ہوگی کہ کراہت ہوتی ہوگی تبھی تو جب عورت کو معذوری کے دن ہوتے تھے تو مشرقین مکہ نے ایک گھر بنایا ہوا تھا مکہ میں علیحدہ کہ معذوری میں عورتوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں کہ اس میں دور رہیں اچھا پھر ایک بعد میں سن عیسوی کچھ گزرا ایک قانون یورپ کا اس میں اس نے یہ مہربانی کی ہے عورتوں پر کہ اس کو عورت انسان تسلیم کیا ہے یہ انسان ہے لہذا پھر اس کے بعد اور کوئی اس کا ضابطہ قانون وغیرہ نہیں ہے نہ اس کا وراثت میں حق ہے نہ اس کا کچھ حق ہے جیسے یہودی مذہب ہے یہودی مذہب میں یہ بات ہے کہ عورت ذرا سی نہ چاہتی کرے تو بس اس کو طلاق کا پیغام دے دو اور فوراً رک سکتا بس سب کچھ بھی نہیں نہ اس کے ساتھ کوئی اور شادی کرے گا نہ کچھ کرے گا فارغ عیسائی مذہب میں عجیب بات ہے اپنے مذہب ہیں نا محرف کتابیں ہیں ہر سال خود مذہب بنا لیتے ہیں جیسا دل چاہتا ہے عیسائی مذہب میں عورت کو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے بس جو مرضی یہ کرتے رہو یہ پکا نظام ہے عیسی علیہ السلام نے بہت قربانیاں کی ہیں بڑی مہربانیاں کی ہیں تو بس یہ ان کی مہربانی ان کی قربانیوں کا یہ فائدہ ان کے ماننے والوں کو ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں طلاق ہوتی نہیں بس ہمیشہ ساتھ رہنا ہے جب بدھ مذہب آپ جانتے ہیں کہ نکاح ہو گیا بس ٹھیک ہے ساتھ رہنا ہے پوری زندگی نکاح ختم نہیں ہو سکتا ہندو مذہب اور بالفرس اگر شوہر مر گیا تو عورت کو ساتھ جلا کے ختم کر دو اور عورت پہلے مر گئی تو شوہر کا احترام مرد کا حق ہے اس کو جلا کے عورت کے ساتھ ختم نہیں کرنا ہے یہ مذہب ہو عیسائیوں کا یہ یہودیوں کا یہ بت پرستوں کا بتایا اور مشرقین مکہ کا طرز اور یہ یورپ کا طریقہ کار تھا جس نے عورت کو عورت بھی بڑے صدیوں بعد مانا انسان مانا ہے عورت کو یہ انسان تو ان کی کیا بات ہے کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں اس یورپ نے عورت کو لونڈی بنایا ہے بازاروں میں نچایا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کو دفتروں میں شانہ بشانہ بنایا ہے یہ صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اور یہ صنف ضعیف ہے ضعیف العقل ہے بدین اور اس کو یہ نعرہ دیا ہے اور یہ ناچ ناچ کر بازاروں میں آنے لگ گئی دفتروں میں شانہ بشانہ کام کرنے لگ گئی یہ اس بدو صنف ضعیف کو یہ سمجھ میں نہ آئی بات کہ یہ تو یورپ مجھے اپنے خواہش کی تسکین کے لیے دفتروں میں مجھے لونڈی بنا کے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے اسلام مذہب نے کتنی پیاری ترتیب دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق بیان فرمائے شادی کرتے وقت یوں پسند کرو جب شادی ہو گئی گھروں میں ضرور باتیں ہوتی ہیں بس ٹیڑھی پسلی ہے اس کے ساتھ جوئی گزارا کرو سلو کے ساتھ رہو اب الحلال حلال الطلاق فرمایا طلاق کی گنجائش ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے گزارا کرو سلو کی شکل گھر میں دینداری لاؤ بالفرض طلاق ہو جائے تو پھر اس کے کیسے مسائل بیان کیے کہ یوں عدت ہوتی ہے پھر اس عدت کے گزرنے کے بعد گویا دوسری جگہ پر عورت نکاح کر سکتی ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح کہ جیسی نہ چاہتی ہو تو فوراً گھر بھیجو پھر کوئی اس کی دوسرا شادی بھی نہیں کر سکتا نہ عیسائیوں کی طرح کہ طلاق ہوتی نہیں ہے بس یوں ہی اسی ترتیب کے ساتھ عجیب بات ہے <clears throat> میں کہتا ہوں افسوس کے ساتھ میں جمعے میں بھی تنظن کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں تو یہ حکمران اپنے یا یہ لوگ انگریزی دان جاہل سمجھتے ہیں چلو ہم جاہل ہی ٹھیک ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں فوق کل سی علم علیم یہ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں انہیں تو یورپ کی عیسائیوں کی اٹلی کی ان کی فرانس کی تاریخیں یاد ہونی چاہیے ایک مصنف گزرا ہے یورپ کا اس نے یہ لکھا ہے ڈاکٹر ہے انہیں کا ہے ہمارا نہیں ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ پینتالیس کروڑ آج سے چند سال پہلے کی تاریخ کی بات مردم شماری یورپ کے تمام ان چھوٹے چھوٹے سارے ان ملکوں کی پینتالیس کروڑ ہے میں حلفیہ کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر میں حلفیہ کہتا ہوں کہ پینتالیس شخص بھی یورپ میں ایسے نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ان کا نطفہ صحیح ہے یہ ان کا اپنا بندہ کہتے ہیں اور ہمارے پتہ نہیں ان کو کیا صدر ایوب صاحب کو بھی یہی تکلیف ہوئی کہ جب انہوں نے وہ بوجھ ڈالا تو تمام اپنا نظام طلاق نکاح سارا بدل کے رکھ دیا جیسے ان ان ان کے جیسے نظام کی کیا بات ہے کا تو ایک شخص بھی صحیح نطفے والا نہیں کوئی اپنے آپ کے ساتھ گرنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں فلانے ہی باپ کا ہوں جب بازاروں میں انہوں نے آزاد پھرنا ہے کلبوں میں انہوں نے آزاد پھرنا ہے دفتروں میں انہوں نے آزاد پھرنا ہے اور شور یہ تک نہیں کہہ سکتا کہ بیگم صاحب کہاں گئی تھی ورنہ فوراً پولیس کو فون کر رہے ہیں یہ مجھے تنگ کر رہا ہے بس چل تو ادھر جیل میں چاہے تو یہ ادھر ادھر جائے تو ان کی بات تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے بادشاہ جتنے جتنے آتے ہیں نا سارے کوئی نہ کوئی اپنی یادگار چھوڑ کے جاتے ہیں اسلام کے خلاف یادگار اور تو ان کے پاس کوئی یادگار ہے نہیں ایسی یادگار ضرور چھوڑ کے جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف جیسے نسوانی حقوق اس نے آزادانہ وہ کر دیا ایوب صاحب نے اپنی یادگاروں میں سے یہ چھوڑی ہے جو آئینی قانون غلط خلاف شرح اور اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکر لے کر گیا ہے وہ شخص ورنہ اس کی صدارت جاتی تھی اصل بات یہ تھی یہ کر دو ورنہ اور پھر ہو تو وہی گیا ہے تو فرمایا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء جس عورت کو طلاق ہو گئی یہ اچھی بات نہیں ہے طلاق حدیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا اللہ یہ کہ کہیں مجبوری پیش آ گئی نئی صورت بن سکی والدین بھی لڑکی کو سمجھا رہے ہیں کوئی اور حکم بھی مقرر کیے گئے وہ بھی سلو کرا رہے ہیں لیکن مزاج نہیں بن سکا تو دیکھو اسلام کتنا معتدل مذہب ہے ادھر تو یہ فرمایا کہ طلاق پسند نہیں ہے اسی سے نبھاؤ یہ ٹیڑھی پسلی ہے سلو سے کام کرو گزارا چلاؤ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بیوی رخصت کرو گے دوسری کوئی اچھی جنت سے آ جائے گی وہ بھی ایسی ہوگی گزارا کرو لیکن بال ہر ممکن صورت سلو کی کر لی اور نہیں ہو سکی تو پھر طلاق کی گنجائش دی اب میں ایک طلاق دو پھر وہ عدت گزر جائے ہو سکتا ہے عدت کے درمیان درمیان میں کوئی سلو کی شکل بن جائے دونوں متفکر ہو جائیں پریشان ہو جائیں تو عدت کے درمیان میں اگر طلاق رجی ہے شوہر رجوع کر لے دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی اور اگر عدت ختم ہو گئی تین حیض عدت ہے ہاں اس پر میں بیان کر چکا ہوں تین حیض بعض دفعہ زیادہ دیر لگاتے ہیں بعض دفعہ تین مہینوں میں ہو جاتے ہیں تو اگر عدت ختم ہو گئی ایک طلاق دی ہے تو یہ شوہر دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے نکاح ماہر جدید کے ساتھ گواہ لیکن وہ حلالے والی ترتیب درمیان میں نہیں کہ اس نے ایک طلاق دی یہی مسئلہ دو طلاقوں کا بھی ہے اگر تین دے دی تو آگے مسئلہ رہا فرمایا جب عورتوں کو طلاق ہو جائے ما خلق ارحامهن ان كن ان كن یُمن بالله واليوم الاخر طلاق ہو گئی اپنے ہاں چلی گئی جہاں بھی عدت گزار رہی ہیں اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو چھپائیں نہیں اس کو ضائع نہ کرائیں یہ اس سابقہ شور کی امانت ہے اگر اللہ بہت بڑا راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے اگر ان عورتوں کا ایمان ہے اللہ اور آخرت کے دن پر تو یہ غلطی نہ کریں اس بچے کو ضائع نہ کریں شور سے چھپائیں نہیں بس وجہ حمل عدت ہو جائے گی فرمایا اگر عدت کے اندر شوہر واپس لانا چاہتا ہے بیوی کو اور سلو کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی میں رجوع کرتا ہوں رجوع ہو جائے گی دیکھو مردوں کے اوپر عورتوں کے حق ہیں عورتوں کے اوپر مردوں کا حق ہے اور مردوں کو اللہ پاک نے فضیلت ادا کی ہے اللہ غالب حکمت والا ہے یہ چند ایک دن یہ عورتوں کے مسائل ہیں